اور وہی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور وہی ہے جو اقتدار والا بھی ہے حکمت والا بھی